قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل جادوگروں کو مخاطب کر کے فرعون کہنے لگا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر یعنی موسا پر ایمان لا چکے یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا قسم ہے میں بھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا جادوگروں نے کہا کوئی حرج نہیں ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہی ہیں اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارے رب اللہ تعالیٰ ہماری سب خطائیں معاف فرما دیں گے اور ہم نے موسا علیہ السلام کو وہی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چلو تم سب پیچھا کیے جاؤ گے فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دیا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد ہے اس پر یہ ہمیں سخت غضب نہ کر رہے ہیں اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے خطرہ رکھنے والے بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے حق غالب اور باطل مغلوب ہو گیا سبحان اللہ اللہ کی ذات بلا شبہ ہر عیب سے ہر نق پاک ہے کیسے کامل الایمان لوگ تھے حالانکہ ابھی ہی ایمان میں آئے تھے لیکن ان کے صبر و ثبات کا کیا کہنا ہے فرعون جیسا ظالم و جابر حاکم پاس کھڑے ہو کر ڈرا دھمکا رہا ہے اور وہ نڈر اور بے خوف ہو کر اس کی منشا کے خلاف جواب دے رہے ہیں حجاب کفر دل سے دور ہو گئے ہیں اس وجہ سے سینا ٹھوک کر مقابلہ پر آ گئے ہیں اور مادی طاقتوں سے بالکل مرعوب نہیں ہوتے ان کے دلوں میں یہ بات جم گئی ہے کہ موسا علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا معجزہ ہے قسم کیا ہوا جادو نہیں اسی وقت حق کو قبول کیا فرعون آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم نے تو مجھے کوئی چیز ہی نہ سمجھا مجھ سے باغی ہو گئے مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور موسا علیہ السلام کی مان لی یہ کہہ کر پھر اس خیال سے کہ کہیں حاضرین مجلس پر ان کے ہار جانے بلکہ پھر مسلمان ہو جانے کا اثر نہ پڑے فرعون نے انہیں سمجھانے کو ایک بات بنائی اور کہنے لگا کہ ہاں تم سب اس کے شاگرد ہو اور یہ موسا تمہارا بڑا استاد ہے تم سب خورد ہو اور یہ تمہارا بزرگ ہے تم سب کو اسی نے جادو سکھایا ہے اس مقابرے کو دیکھو یہ صرف فرعون کی بے ایمانی اور دغا بازی تھی ورنہ اس سے پہلے نہ جادوگروں نے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا نہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام ان کی صورت سے آشنا تھے اللہ کے پیغمبر تو جادو جانتے ہی نہ تھے کسی کو کیا سکھاتے مندی کے خلاف یہ بات کہہ کر پھر فرعون نے دھمکانا شروع کیا اور اپنی ظالمانہ روش پر اتر آیا کہنے لگا میں تمہارے سب کے ہاتھ پاؤں اور ایک کو بھی اس سزا سے نہ چھوڑوں گا سب نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ راجہ اس میں حرج ہی کیا ہے جو تم سے ہو سکے کر گزرو ہمیں مطلق پرواہ نہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہمیں اللہ ہی سے سلا لینا ہے جتنی تکلیف تو ہمیں دے گا اتنا اجر و ثواب ہمارے رب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے حق پر مصیبت سہنا بالکل معمولی بات ہے جس کا ہمیں مطلق خوف نہیں ہماری تو اب یہی ایک آرزو ہے کہ ہمارے رب ہمارے اگلے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ کرے جو مقابلہ تو نے ہم سے کرایا ہے اس کا وبال ہم پر سے ہٹ جائے اور اس کے لیے ہمارے پاس بجز اس کے سوا کوئی وسیلہ نہیں کہ ہم سب پہلے اللہ والے بن جائیں ایمان میں سبقت کریں اس جواب پر وہ یعنی فرعون اور بھی بگڑا اور ان سب کو اس نے قتل کرا دیا اللہ ان سب سے راضی ہو فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کی آزادی موسا علیہ السلام نے اپنی نبوت کا بہت سارا زمانہ ان میں گزارا اللہ تعالیٰ کی آیتیں دلیلیں ان پر واضح کر دیں لیکن ان کا سر نیچا نہ ہوا ان کا تکبر نہ ٹوٹا ان کی بد دماغی میں کوئی فرق نہ آیا تو اب سوائے اس کے کوئی چیز باقی نہ رہی کہ ان پر عذاب اللہ آ جائے اور یہ غارت ہوں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی وہی آئی کہ رات و رات بنی اسرائیلیوں کو لے کر میرے حکم کے مطابق چل دو بنی اسرائیل نے اس موقع پر قبطیوں سے بہت سے زیور بطور آریتن کے لیے اور چاند چڑھنے کے وقت چپ چاپ چل دیے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات چاند گہن تھا موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں دریات فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا نے قبر بتلا دی آپ نے تابوت یوسف اپنے ساتھ اٹھا لیا کہا گیا ہے کہ خود آپ نے ہی اسے اٹھایا تھا یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ بنی اسرائیل جب یہاں سے جانے لگیں تو آپ کا تابوت اپنے ہمراہ لیتے جائیں یہ روایتیں تفسیر ابن جریر قبری کی ہیں ابن ابی حاتم نیز مصدرک حاکم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آرابی کے ہاں مہمان ہوئے اس نے آپ کی بڑی خاطر توازو کی واپسی میں رسول اللہ نے فرمایا کبھی ہم سے مدینے بھی مل لینا کچھ دنوں بعد آرا بھی آپ کے پاس آیا رسول اللہ نے فرمایا کچھ چاہیے اس نے کہا ہاں ایک تو اونٹنی دیجئے ماں ہو دج کے اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو رسول اللہ نے فرمایا افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑیا جیسا سوال نہ کیا رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے یعنی بنی اسرائیل کی بڑیا نے کیا سوال کیا رسول اللہ نے فرمایا جب کلیم اللہ موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے ہزار کوشش کی لیکن راہ نہیں ملتی آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندھیر ہے تو علماء بنی اسرائیل نے کہا بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں موسا علیہ السلام نے دریات فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی تربت یعنی آپ کی قبر کہاں ہے سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے ہم میں سے سوائے ایک بڑیا کے اور کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں آپ نے اس بڑیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا بڑھیا نے کہا ہاں دکھلاؤں گی لیکن پہلے اپنا حق لے لوں موسا علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے اس نے جواب دیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو موسا علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا اسی وقت وہی آئی کہ اس کی بات مان لو اس کی شرط منظور کر لو اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا یعنی بدل گیا تھا کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو جب پانی نکال ڈالا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا اب یہاں کھودو کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی یعنی یوسف علیہ السلام کی تابوت ساتھ رکھ لیا اب جو چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئے یہ لوگ تو اپنے راستے لگ گئے ادھر فرعون اور فرعونیوں کی صبح کے وقت جو آنکھ کھلتی ہے تو چوکی دار غلام وغیرہ کوئی نہیں سخت پیچ و تاپ کھانے لگے اور مارے غصے کے سرخ ہو گئے جب یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل تو رات کو سب کے سب فرار ہو گئے ہیں تو اور بھی سناٹا چھا گیا اسی وقت اپنے لشکر جمع کرنے لگا سب کو جمع کر کے ان سے کہنے لگا کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے محض ذلیل کمین اور قلیل لوگ ہیں ہر وقت ان سے ہمیں کوفت ہوتی رہتی ہے تکلیف پہنچتی رہتی ہے اور پھر ہر وقت ہمیں ان کی طرف سے دغ دگا لگا رہتا ہے یہ معنی حاضرون کی قرآت پر ہیں سلف کی ایک جماعت نے اسے حضرون بھی پڑھا ہے یعنی ہم ہتھیار بند ہیں میں ارادہ کر چکا ہوں کہ اب انہیں ان کی سرکشی کا مزہ چکھا دوں ان سب کو ایک ساتھ گھیر کر کی طرح کاٹ کرال دو اللہ کی شان یہی بات اسی پر لوٹ پڑی اور وہ ماں اپنی قوم و لشکر کے بیک وقت ہلاک ہوا لعنت اللہ علیہ من اللہ کی فرعون پر لعنت ہو اور ان تمام پر بھی جنہوں نے اس کی باطل میں اس کی پیروی کی اللہ تعالیٰ ارشاد ہے کہ یہ لوگ اپنی طاقت اور کثرت کے گھمنڈ پر بنی اسرائیل کے تعاقب میں انہیں نیست و نابود کرنے کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے اس بہانے ہم نے انہیں ان کے باغات سے چشموں اور نہروں سے خزانوں اور بارونق مکانوں سے خارج کیا اور جہنم واصل کیا وہ یعنی فرعون اور اس کے لشکر والے اپنے بلند و بالا شوکت و شان و مال محلات ہرے بھرے باغات جاری نہرے خزانے سلطنت ملک تخت و تاج جاہ و مال سب چھوڑ کر بنی اسرائیل کے پیچھے مصر سے نکلے اور ہم نے ان کی یہ تمام چیزیں بنی اسرائیل کو دلوا دیں جو آج تک پست حال تھے ذلیل و نادار تھے چونکہ ہمارا ارادہ ہو چکا تھا کہ ہم ان کمزوروں یعنی بنی اسرائیل کو ابھاریں اور ان گرے پڑے لوگوں کو برسرے ترقی لائیں اور انہیں پیشوا اور وارث بنا دیں وہ ارادہ ہم نے پورا کیا